انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اذان دوہری اور اقامت اکہری کہیں جامع ترمزی حدیث نمبر ایک سو ترانوے یہ حدیث صحیح ہے